باپ سوم خواتین میدان عمل میں خواتین کی سرگرمیوں کا دائرہ خواتین کی ایک مجلس میں کی جانے والی گفتگو کے نکات ایک خواتین مردوں کا زمیمہ نہیں ہے اسلام میں ان کی مستقل حیثیت ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی جتنا عمل کرے گا اس کا اجر پائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 195 میں فرمایا جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت نمبر دو دعوت کا کام کرنا معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا مردوں عورتوں دونوں کی ذمہ داری ہے یہ کام انہیں ایک دوسرے کے تعاون سے اور حدود میں رہتے ہوئے انجام دینا ہے سورہ توبہ سیونٹی ون مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی نمبر تین اسلامی نظام خاندان میں مردوں کو سربراہی کا مقام عطا کیا گیا ہے اور عورتوں اور دیگر افرادی خانہ کو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یہ سربراہی کوئی اعزاز یا ایوارڈ نہیں بلکہ ذمہ داری ہے جس طرح کسی کمپنی میں ہر ملازم کا کام اور ذمہ داری متعین ہوتی ہے اور کاموں کی نگرانی کے لیے ان میں سے کسی ایک کو سربراہ بنایا جاتا ہے جس کی اطاعت سب پر لازم ہوتی ہے اسی طرح نظام خاندان میں مرد کو سربراہ بنا دیا گیا ہے جس کی اطاعت تمام افراد خانہ پر واجب ہے چار کسی عورت کی فلاح و نجات یا اخروی سزا اس کے ذاتی اعمال پر منحصر ہے وہ اس بنیاد پر جنت کی مستحق نہیں ٹھہرے گی کہ اس کے باپ شوہر یا بھائی بہت نیک تھے یا اگر وہ نیک نہ ہو تو اس کا وبال عورت پر نہیں آئے گا اگر وہ بذات خود نیکی اور پاکیزگی کی زندگی گزار رہی ہو پھر کے ظلم و جبر کا وبال اس کی بیوی پر نہیں آیا اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ جنت کی مستحق ٹھہری اور حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کا پیغمبر ہونا ان کی بیویوں کے کام نہیں آیا کیونکہ وہ گناہوں میں لت پت تھی پانچ خواتین کو اپنے شوہروں کے دینی و تحریکی کاؤں میں ان کا معاون بننا چاہیے وہ گھر میں پرسکون ماحول فراہم کریں شوہروں کو حوصلہ دیں اور کی زندگی اگر ایسا کریں گی تو انہیں بھی ویسا ہی ہی اور اتنا ملے گا جتنا ان کے شوہر پائیں گے خواتین بھی دینی و تحریکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ ترجیحات کا تعین کریں ان کا اولین مرکز توجہ ان کا گھر ہونا چاہیے اپنے شوہروں کی اطاعت اور خدمت کریں اور اپنے بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے Bukhari five one double eight Muslim one eight two nine عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہیں اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بعد اپنے اہل خاندان میں اصلاح و تربیت کا کام انجام دیں آخر میں دوسری خواتین میں بھی دعوتی کام کر سکتی ہیں اگر خواتین اپنے گھروں پر توجہ نہ دیں اور اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت پر دھیان نہ دیں اور ان کی تمام تر سرگرمیاں اور دلچسپیاں گھر سے باہر رہتی ہوں تو یہ درست تربیت یہ درست ترتیب نہیں ہے دینی سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے شوہر کی اجازت ہر مسلمان کی خواہ مرد ہو یا عورت ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرے اس پر خود عمل کرے پھر اللہ کی دوسرے بندوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کرے اہل ایمان سے مطلوب یہ ہے کہ اس کام میں وہ ایک دوسرے کا تعاون کرے 71 مومن مرد اور عورت مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے اس دواجی زندگی میں شوہر بیوی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے دینی کاموں میں ایک دوسرے کا بھرپور تعاون کریں اور اگر ایک سے کچھ کوتائی ہو تو دوسرا اسے نرمی اور محبت سے اس جانب توجہ دلائے حدیث میں اس بات کو بہت لطیف پہرائے میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابو سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو داود 1308 نسائی 1450 ابن ماجہ اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رحمت الہی کا یہ استحقاق صرف نماز تہجد کے لیے خود اٹھنے اور دوسرے کو اٹھانے تک محدود نہیں ہے بلکہ دین کے ہر کام میں اس طرح کا باہمی تعاون مطلوب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے خود دین کا صحیح فہم حاصل کرے یہ جانے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے معمورات پر عمل کرنے اور منحیات سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد حسب توفیق اپنے پڑوسیوں اہل خاندان دیگر متعلقین اور عام افراد تک دین کی ان تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کرے اس سلسلے میں ضروری ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر یا سرپرست سے اجازت طلب کرے اگر وہ منع کر دے تو اس کا باہر نکلنا جائز نہیں عہد نبی میں عورتیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد نبی جایا کرتی تھی اللہ کے رسول نے ان کے شوہروں کو مخاطب کر کے فرمایا Muslim one zero one seven تمہاری عورتیں جب تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں منع نہ کرو اس حدیث کا خطاب عورتوں سے بھی ہے اور مردوں سے بھی عورتوں سے یہ کہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے مردوں سے اجازت طلب کریں اور ان کی اجازت کے بعد ہی نکلیں اور مردوں سے خطاب یہ کہ جب ان سے اجازت طلب کی جائے تو منع نہ کریں اجازت طلب کرنے اجازت دینے کا یہ معاملہ صرف فرض نمازوں تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام دینی و دنیاوی کاموں کے سلسلے میں ہے دینی کاموں کی انجام دہی کے لیے عورت کا شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اگر وہ کبھی اجازت نہ دے تو یہ عورت کے لیے معقول شرعی عذر ہے آخری بات یہ کہ دینی سرگرمیوں کی انجام دہی عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر موقف نہیں ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے تبلیغ و اشاعت دین کے بہت سے کام کر سکتی ہیں اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور ملاقاتیوں وغیرہ کو دین کی باتیں بتا سکتی ہیں چھوٹے بچے بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہیں جدید ترقی یافتہ وسائل نے تو گھر بیٹھے کام کا وسیع میدان فراہم کر دیا ہے phone mobile email Facebook WhatsApp وغیرہ کے ذریعے بے شمار افراد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ان تک دین کی باتیں پہنچائی جا سکتی ہیں گھروں کا ماحول دینی کیسے بنائیں ایک خطاب عام کے بنیادی نکات ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی فکر کرنی چاہیے اگر فکر ہوگی تو اس کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کی جائیں گی اگر فکری نہیں ہوگی تو گھر کا ماحول چاہے جیسا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں دو ہمیں اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اہل خانہ کے اندر تقوا اور صالحت پیدا فرمائے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی ہے سورت الفرقان سیونٹی فور ربنا حب لنا من و زیاتنا قرت عین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں اپنی جوڑوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا یہ دعا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری طرح متقی و پرہیزگار بنا دے تین ہمارا گھرانہ دیندار ہو اس کے لیے ہمیں نکاح سے قبل ہی منصوبہ بندی کرنی چاہیے چنانچہ رشتہ طے کرتے وقت ہی دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری 5090 مسلم 1466 عورت سے نکاح کرتے وقت اس کا مال اس کا حسب و نصب اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے تم دینداری کو ترجیح دو اللہ تمہارا بھلا کرے چار زوجین کو ایک دوسرے کے ساتھ اس نے معاشرت کا معاملہ کرنا چاہیے خاص طور سے شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے قرآن میں ہے نساء ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اللہ کے رسول نے بھی فرمائی ہے بخاری میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں بیوی پر رفت جمانے ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور حکم چلانے سے ماحول خوشگوار نہیں رہ سکتا اور اس پر جبر کر کے گھر کا ماحول دینی نہیں بنایا جا سکتا پانچ زوجین کو چاہیے کہ وہ دین پر چلنے کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ابو 308 نسائی 1610 اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو نماز پڑھے اپنی بیوی کو جگائے اگر اٹھنے میں آناکانی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھنٹے دے وہ اٹھ جائے تو دونوں مل کر نماز پڑھیں اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو نماز پڑے اپنے شوہر کو جگائے اگر وہ اٹھنے میں آنا کانی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینکیں دے وہ اٹھ جائے تو دونوں مل کر نماز پڑھے چھ مرد کو خاندان کا قوام بنایا گیا ہے قوام کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا حفاظت کرنے والا اور ضروریات زندگی پورا کرنے والا اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے اہل خانہ کی دینی اعتبار سے نگرانی کرے وہ انہیں دین پر چلانے کی کوشش کرے بے دینی سے ان کی حفاظت کرے دیکھے کہ ان میں دین کے معاملے میں کوتاہی تو نہیں پائی جا رہی ہے اگر ہو تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ میں دین کے معاملے میں کچھ کوتا یا انحراب یا لاپرواہی دیکھے تو وقتاً فوقتاً تذکیر و تنبیہ سے کام لے اللہ کے رسول اپنے ازواج اور گھر کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے ساتھ ہی انہیں نصیحتیں کرتے رہتے تھے اور کبھی سخت الفاظ میں تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے آٹھ گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو نماز پڑھتا دیکھ کر گھر کے دیگر افراد خاص طور پر بچے متوجہ ہوں گے اور ان میں بھی نماز کا اشتیاق پیدا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا ابو داود 2042 گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنی درست ہے نہ قرآن پڑھنا اسی طرح کا معاملہ گھر کے ساتھ نہ کرو نو گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا صورت الحزاب 34 یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں قرآن کی تلاوت خود کی جائے اور دوسروں سے بھی سنا جائے بچوں سے کہا جائے کہ انہیں جو قرآن یاد ہے اسے سنائے اس طرح گھر میں قرآن سننے اور سنانے کا ماحول بنے گا اور اگر بچوں سے یاد کرنے یا پڑھنے میں کچھ غلطی ہو تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی دس بچوں کی دنیای اور اسی تعلیم کی جتنی فکر کی جاتی ہے اتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ ان کی دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے Tirmidhi one nine five two والدین نے اپنے بچے کو اچھے ادب و اخلاق سے بہتر اور کسی چیز کا تحفہ نہیں دیا بچوں کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہنا چاہیے سورہ لکمان میں بہت تفصیل سے ان نصیحتوں کو نقل کیا گیا ہے جو حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی اگر بچوں کی طرف سے کبھی دینی معاملات میں عدم دلچسپی یا اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہو تو بقدر کفایت ان کی تنبیہ اور ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو داود فور نائن فائیو بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے کہو اور اگر دس برس کے ہو جانے کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو گیارہ اہل خانہ کی دینی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں ہم جیسا انہیں بنانا چاہتے ہیں ویسا ان کے سامنے خود بن کر دکھائیں اگر ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود اس کا پابند بننا ہوگا کوئی ہم سے ملنے آیا اگر ہم نے بچے سے کہہ دیا جاؤ کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی کہ وقت ضرورت جھوٹ بولا جا سکتا ہے بارہ گھر والوں اور خاص طور پر بچوں کو قابل لحاظ وقت دینا چاہیے ہم دین کی شاعت اور تبلیغ کے لیے خود کو وقف کرنے اور ہمارے زیادہ تر اوقات گھر سے باہر گزریں تو چاہے پوری دنیا کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ جائے لیکن ہمارے اہل خانہ محروم رہیں گے اور چراغ چراغری اندھیرا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا تیرہ گھروں میں فیملی اجتماع کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے ہفتے میں دو دن یا کم از کم ایک دن وقت متعین کر کے گھر کے تمام افراد اکٹھا ہوں کسی بچے سے کہا جائے کہ وہ قرآن سنائے کسی سے حدیث سنی جائے کوئی دعا سنائے کوئی کسی کتاب کی خواندگی کرے کوئی کسی تفسیر کی مدد سے یا زبانی چند آیات کی تشریح کرے بچوں کو انعامات دیے جائیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی مثلا جو بچہ فلاں سورے کو یاد کر لے گا اسے انعام دیا جائے گا اس طرح بچوں کے درمیان منافست کا جذبہ پیدا ہوگا ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھرانہ دینی بنے لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے اور تدابیر نہیں اختیار کرتے چنانچہ ہماری خواہش دل ہی میں دبی رہ جاتی ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی اگر ہم اس کے لیے تدابیر اختیار کریں تو انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ملے گی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں آمین سماج کی اصلاح خواتین کی بھی ذمہ داری ہے خواتین کے بارے میں غلط فہمی عام ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام ان سے متعلق نہیں ہے ان کا کام تو بس شوہروں اور ان کے گھر والوں کی خدمت کرنا بچے پالنا اور گھر گرہستی میں مشغول رہنا ہے جو خواتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں ان کی اکثریت بھی شادی کے بعد گھروں تک محدود ہو جاتی ہے کچھ روزگار اور ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں لیکن ان کے علم سے سماج اور ملت کو کچھ فائدہ پہنچے ایسا بہت کم ہوتا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ خواتین کو سماج سے کاٹ دیا گیا ہے ان کی حیثیت مسلم سماج میں ایک معطل عضو کی عضو کی سی ہو کر رہ گئی ہے وہ کوئی سرگرم رول ادا کرنے سے قاصر ہیں اس لیے ان کی دماغ میں بات بٹھا دی گئی کہ ان کا مقام گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے وہ سماج رفاہی خدمات انجام دے سکتی ہیں نہ معاشرے میں پھیلی خرابیوں کی اصلاح میں کوئی سرگرمی دکھا سکتی ہیں پھر جب مسلم سماج میں ان کا کردار اور مقام محدود تر کر دیا جائے تو غیر مسلموں میں دعوت دین کے بارے میں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ خواتین پر مسلم سماج کا بے جا دباؤ اور ناروا پابندی ہے خواتین سماج کا اسی طرح حصہ ہیں جیسے مرد ہیں دین کے ان سے بھی ویسے ہی تقاضے ہیں جیسے مردوں سے ہیں اس لیے انہیں بھی سرگرم عمل ہونا چاہیے اور اپنے علم اوقات اور صلاحیتوں سے دوسروں کو اسی طرح فیض پہنچانا چاہیے جیسے مرد پہنچاتے ہیں اسلام نے مردوں عورتوں کو طور پر مخاطب کیا ہے انہیں ایمان لانی کی دعوت دی ہے اور اس پر اللہ کے و انعام کا وعدہ کیا ہے جو بھی اس دعوت پر لبئی کہے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اسے رد کرے گا ناکامی اس کا مقدر ہوگی ایمان کے تقاضوں پر عمل کے معاملے میں بھی مردوں اور عورتوں کو یکساں حیثیت دی گئی ہے جو بھی اچھے اعمال کرے گا ان کی جزا پائے گا اور جو بری کاموں کا ارتکاب کرے گا ان کی سزا سے خود کو نہ بچا پائے گا سماج کی تعمیر کا کام ہو یا تخریب کا اسے اچھے کاموں میں آگے بڑھانا ہو یا بری اور غلط راہوں پر ڈالنا دونوں میں عورت کا حصہ ہوتا ہے نوائی انسانی کی نصف آبادی کی شرکت کے بغیر دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تہذیب و تمدن کو آگے بڑھانے میں دونوں کی جد و جہد شامل ہونی چاہیے نظریات کو پھیلانے اور ان کو استحکام بخشنے میں ہمیشہ عورت مرد کی دوش بدوش رہی ہے اسلام نے عورت کے اس کردار کو پوری طرح تسلیم کیا ہے اس کے نزدیک مرد عورت مل کر سماج کو بنانے سنوارنے کا کام بھی کر سکتے ہیں اور اسے بگاڑ بھی کر سکتے ہیں وہ اگر اللہ سے ڈرنے والے نیک فطرت اور با ہوں تو سماج کی تعمیر اور ترقی اور اس میں صالح قدروں کے فروغ کے لیے مل جل کر کام کریں گے لیکن اگر خدا ناشناز غلط رو اور بد کردار ہوں تو سماج کو غلط رخ پر ڈالنے اور اس میں فتنہ و فساد پھیلانے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے گویا سماج اچھا ہو یا برا مرد و عورت کی مشترکہ جد و جہد سے وجود میں آتا ہے اس کے بغیر سماج کی اصلاح کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ بگاڑ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے سورہ توبہ سیونٹی ون مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس آیت میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس میں کئی باتیں قابل غور ہیں اول اس میں مردوں اور عورتوں کو ایک سانتوں طور پر اہمیت دی گئی ہے اور ان دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا گیا ہے دعا دونوں کے تعلق سے ان کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انہیں ذاتی طور پر انجام دینی ہیں کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نماز حقوق اللہ کی تعبیر اور حقوق العباد کی اور اللہ رسول کی اطاعت میں دین کے تمام تقاضے شامل ہیں سوم کہا گیا کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے جو دعوت دین اور اصلاحی معاشرے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی ان کا کام صرف ذاتی طور پر دین کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے اور اس راہ پر چلانے کی کوشش کرنی ہے چہرم اے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کام کو تنہا انجام نہیں دیتے بلکہ اس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اصلاحی معاشرہ کے میدان میں مسلمان خواتین کے لیے کام کرنے کے بہت مواقع ہیں وہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے خاندان سماج بلکہ پوری انسانیت کو فیض پہنچا سکتی ہیں کام کا پہلا دائرہ عورت کا اپنا گھر ہے اس کا براہ راست اور قریب ترین تعلق اپنے شوہر سے ہوتا ہے اس لیے اس کا حق سب پر مقدم ہے زوجین ایک دوسرے کے لباس سے سکون ہے زندگی کے تقدوں میں ایک دوسرے کے شریک و سہیم ہیں حدیث میں اللہ کے رسول نے اس عورت پر رحمت اللہ کی دعا کی ہے جو رات میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے پھر دونوں مل کر نماز پڑھیں ابو داود 1450 یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ دوسرے نیک کاموں میں تعاون پر بھی عورت اسی طرح اجر کی مستحق ہوگی ایک حدیث میں اس عورت کو دنیا کے بہترین دولت کہا گیا ہے جو ایمان کے راستے میں اپنے شوہر کی مدد کرے ترمزی مزید تھری زیرو نائن فور عورت دین کے کاموں میں شوہر کا تعاون کرے تو وہ بڑی تقویت محسوس کرتا ہے اور اس راہ کی مشکلات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر عورت دیندار ہو لیکن شوہر میں اتنی دینداری نہ ہو یا وہ بے دین ہو تو عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اسے چاہیے کہ وہ محبت ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کرے معروف میں اس کی اطاعت کرے اور کسی منکر کا حکم دے تو نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کر دے اور کچھ خفگی مول لینی پڑے تو اسے برداشت کرے شوہر کے احترام اور تعلق خاتمے میں کمی نہ آنے دے امید ہے کہ اس رویے سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے کام کا دوسرا دائرہ دائرہ بچوں کی اصلاح ہے عورت ان کی نگراں اور سرپرست ہے حدیث میں ہے کہ عورت سے بچوں کے بارے میں باسپرس کی جائے گی Bukhari five two double zero Muslim double three one six ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے دین کا صحیح اور جامع تصور ان کے ذہنوں میں بٹھائے اور ان کے اخلاق و کردار کو اسلام کی سانچے میں ڈھالے آج کل جب کہ سماج میں برائیاں عام ہیں بچے گھر سے باہر رہ کر بہت سی غلط اور گندی باتیں سیکھتے ہیں ان کی اصلاح میں مائیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کام کا تیسرا دائرہ خاندان کی اصلاح ہے مسلمان عورت اپنے بھائیوں بہنوں ان کی اولاد اور مائکہ اور سسرال کی دوسری رشتہ داروں کے درمیان اصلاح و تربیت کا کام بخوبی انجام دے سکتی ہے بڑوں میں دین سے غفلت یا کوتاہی پائی جاتی ہو تو ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں متوجہ کر سکتی ہے چھوٹوں میں دین کی رغبت پیدا کر سکتی ہے وہ اسلام سے ناواقف ہوں تو اس کی معلومات دے سکتی ہیں اسلام کی کسی تعلیم کے بارے میں اگر ان میں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہو تو اسے دور کر سکتی ہے ان میں کوئی اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہو تو پیار و محبت سے دور کرنے کی کوشش کر سکتی ہے غرض اہل خاندان کو دین کے راستے پر چلانے میں ایک تعلیم یافتہ اور دین دا عورت کا کردار بڑا اہم ہے کام کا چوتھا دائرہ ماحول کی اصلاح ہے مسلمان عورت شاغی حدود میں رہتے ہوئے اس میدان میں بھی اہم خدمات انجام دے سکتی ہیں جہاں گھر سے باہر کام کے مواقع ہوں وہاں حت البسا اس کی کوشش کرنی چاہیے مثلا پاس پڑوس محلہ اور شہر کی خواتین کے گھروں میں جا کر ان سے انفرادی ملاقات کی جائے اپنے شوہر شہر میں یا دیگر شہروں میں خواتین اور بچوں کے دینی پروگرام منعقد ہوتے ہوں اور وہاں آسانی سے اور حفاظت کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہو تو ان پروگراموں میں شرکت کی جائے کسی وجہ سے گھر سے باہر جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں رہتے ہوئے بھی اصلاح و تربیت کے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا نے گھر میں رہتے ہوئے کام کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے واٹس ایپ پر قریبی لوگوں اور متعلقین و احباب کے گروپ بنا کر مفید دینی تحریریں عام کی جا سکتی ہیں فیس بک کو اپنے خیالات کی شاد کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے یوٹیوب پر مفید دروس قرآن و حدیث اور تقاریب اپلوڈ کی جا سکتی ہیں آن لائن تعلیمی تربیتی کلاسز چلائی جا سکتی ہیں خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مفید صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ان کو کام ملا کر سماج کی اصلاحات کے سلسلے میں اہم خدمات انجام دے سکتی ہیں خواتین آگے آئیں تو سماج کی اصلاح ممکن ہے دینی مدارس کی فارغات کے ایک اجتماع میں کی گئی گفتگو کے نکات ایک یہ بات خوش آئند ہے کہ خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو رہا ہے اور وہ سماج کی اصلاح کے لیے سرگرم کردار ادا کرنا چاہتی ہیں اس سلسلے میں دینی مدارس سے فارغ ہونے والی عالمات و فاضلات کی ذمہ داری بڑھ کر ہے دو سماج خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے اگر خاندانوں کی اصلاح ہو جائے تو سماج پاکیزہ ہو جائے گا لیکن اگر خاندانوں میں کشیدگی اور تنازہ رہے تو اس کا اثر سماج پر بھی پڑے گا اور پراگندہ رہے گا تین زندگی کی بنیاد محبت پر استوار ہوتی ہے میاں ہوں بہو اور بھابھی اور ننند ہوں یا دوسرے افرادی خانہ ہوں ان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے والی چیز محبت ہے اگر محبت اور تعلق کی خاطر ہو تو ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے گا اگر نہ ہو تو دوسرے سے لاپرواہ ہو جائے گا چار اسلام نے حقوق و فرائض کے درمیان توازن رکھا ہے ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں اگر ہر شخص کی نظر اپنے فرائض پر ہو تو کسی کو اپنا حق مانگنے کی نوبت نہ آئے پانچ اسلام زندگی کے معاملات میں عام طور پر زندگی میں خاص طور پر ایثار اور قربانی کی تلقین کرتا ہے ایثار کا مطلب یہ کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی جائے خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے چھ مغربی کلچر خود غرضی سکھاتا ہے اس نے میاں بیوی کو فریق اور حریف بنا دیا ہے ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور دوسرے کی مطلق فرق فکر نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں اسلام زوجین کو رفیق اور حلیف بناتا ہے دونوں دونوں ایک پر اپنی جان اچھاور ہیں ساتھ اسلام یا بیوی کو تلقین کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں وہ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور عورتوں کو تاکید کرتا ہے کہ شوہروں کی اطاعت کریں آٹھ اسلام میں تعدد ازدواج تعدد ازواج کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اجازت دی ہے یہ پہلی بیوی کی اجازت سے مشروط نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مرد مرد سے ہے بعض ایسی صورتیں پیش آ سکتی ہیں جب کو اپنی ضرورت پہلی بیوی کے زوجیت کر پانی یا کسی عورت کی بہبودی کے لیے مجبوراً دوسرا نکاح کرنا پڑ جائے ایسی صورت میں اسلام عدل کی شک کے ساتھ اس نکاح کی اجازت دیتا ہے اور صراحت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص عدل کرنے پر قادر نہ ہو تو دوسرا نکاح نہ کرے نو اگر زوجین میں ناچاکی ہونے لگے تو اسلام کہتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں دونوں خود اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں اگر کامیاب نہ ہوں تو دونوں کے خاندان والے صلح صفائی کی کوشش کریں اگر انہیں بھی کامیابی نہ ملے تبھی علیحدگی کو سوچیں دس اسلام نے طلاق کا جو طریقہ بتایا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو علیحدگی کی نوبت ہی نہ آئے اور اگر علیحدگی ہو جائے تو دوبارہ ملاپ کے امکانات باقی رہتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو شوہرت تو شوہر عورت کی پاکی کی حالت میں جس میں اس نے مباشرت نہ کی ہو صرف ایک طلاق دے بیوی دوران عدت شوہر کے گھر ہی میں رہے اس دوران وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں دوران عدت شوہر رجوع کر سکتا ہے اگر عدت پوری ہو جائے اور شوہر رجوع نہ کرے تو دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا لیکن بعد میں کبھی نئے مہر کے ساتھ دوبارہ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے لوگ غصے اور نادانی میں بیک وقت تین طلاق دے کر خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لیتے ہیں اور ان سہولیات سے محروم ہو جاتے ہیں جو شریعت کی انہیں دے رکھی ہیں گیارہ وراثت اسلام آئی اور سماجی زندگی کا ایک اہم حکم ہے اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو وراثت نہیں جاتی تو کیا ہوا اسے جہاز میں تو اچھا خاصا دے دیا جاتا ہے اس طرح وراثت سے محروفی کی تلافی کر دی جاتی ہے ایسا کہنے والے کا انتخاب کرتے ہیں ایک تو چیز جس کا حکم دیا گیا تھا یعنی تقسیم وراثت اس پر عمل نہ کرنا دوسرے جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا یعنی جہیز دینا اس پر سختی سے عمل کرنا بارہ بہت سی رسوم اور روایات اس لیے رائج ہیں کیونکہ عورتیں ان سے سختی سے چمٹی ہوئی ہیں اگر عورتوں میں اصلاح کا کام کیا جائے تو ان بیجا اور مصرفانہ رسوم سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے تیرہ اصلاح معاشرے کا کام عام طور سے مرد علماء و فضلہ انجام دیتے ہیں اس لیے یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا اگر خواتین اس میدان عمل میں سرگرم ہوں تو اس کا اثر دور رس اور دیر پا ہوگا چودہ دینی مدارس سے فیض یافتہ عالمات و فاضلات کی ذمہ داریاں بڑھ کر ہیں انہیں انہیں اسلامی شریعت کا علم ہوتا ہے وہ شریعت سے ناواقف دیگر خواتین کی دینی رہنمائی کا کام بخوبی انجام دے سکتی ہیں خواتین مخالف ماحول میں کیا کریں خواتین کے اجتماع میں خطاب کے نکات ایک سب سے پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو دین کا فہم اور اس پر عمل کا جذبہ ادا کیا ورنہ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں لیکن دین سے بالکل بہراور ہے انہیں اسلام کی بنیادی عقائد و تعلیمات کی خبر نہیں ہے ان پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے دو انسان سب سے پہلے اپنی ذات کا مکلف ہے روز قیامت کسی طرح کی نسبت کام نہیں آئے گی ہر شخص اللہ تعالیٰ کی روبرو تنہا پیش ہوگا سورہ مریم 95 وہاں اس اس کا حساب و کتاب ہوگا اور دنیا میں کیے گئے کے کے اچھے یا برے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی تین انسان دین پر عمل کر رہا ہو اللہ کی رضا کے مطابق کام کر رہا ہو اور اس کی معاشیت سے بچ رہا ہو تو دوسروں کی گمراہی سے اسے روز قیامت کچھ نقصان نہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر تم رائے ہدایت پر قائم ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی المائدہ 105 قرآن نے اس کی ایک بہت نمایاں ظالم و جابر بادشاہ تھا اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی گئی ہے لیکن اس کی بیوی کو ایمان لانی کی توفیق ہوئی تو اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے سور تحریم لیون اس کے شوہر کی گمراہ اور جہنمی ہونے سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا چار آدمی دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا مکلف ہے وہ یہ کام کر دے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی چاہے دوسرے اس کی بات مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا اور اس کی یاد دہانی کرا دینا ہے آپ داروغہ نہیں ہیں کہ دوسروں کو اسے قبول کرنے پر مجبور کر دیں صورت الغاشیہ 21-22 پانچ دعوت میں حکمت و مثلیت کا لحاظ بہت ضروری ہے سمجھانے بجانے کی کوشش ضرور کی جائے لیکن موقع محل دیکھ کر یہ ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی بات کہی جائے کس سے کہی جائے اور کب کہی جائے چھ دعا بھی بہت ضروری ہے آدمی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کر دیا اب لوگوں کے دلوں کو پھیرنا اور ان میں قبول حق کے لیے آمادگی پیدا کرنا تیرا کام ہے ان نکات پر عمل کریں انشاءاللہ راہیں نکالیں گی رائے نکلیں گے اور آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گی